بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انا فی القدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے وما ادراک ما لئی القدر اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر والی رات کیا ہے القدر خیر من الف شہر قدر کی رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر اس دن فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں ہر امر کے متعلق سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے